حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں قید تھے تو ان کے قمیض پھٹے ہوئے تھے لہذا انصار نے ان کے لیے کوئی کپڑا تلاش کیا جو انہیں پہنا سکیں مگر عبداللہ بن عمی کی قمیض کے علاوہ کوئی قمیض ان پر صحیح نہ آتی تھی کیونکہ وہ قداور تھے اور وہ بھی قداور تھا آخر انہوں نے وہی ان کو پہنا دی سنن نسائی حدیث نمبر 1903